السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 802 حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کی عبادت کیا کرو کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ فرض نماز پڑھا کرو فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان کے روزے رکھا کرو ان صاحب نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا پھر جب وہ صحابی چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے اب یہ نصیحت خالی ان صحابی کے لیے نہیں ہے یہ نصیحت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے تو جو نصیحت کی گئی اس پر عمل کرنے کی ہم کوشش کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہم کو بھی جنت میں داخل کرے گا اب جو ہے آج میرے ساتھ پڑھ لیجئے تین مرتبہ جنت مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے تاکہ اللہ میں جنت میں داخل کرے اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما اب دیکھو جنت کہہ رہی ہے کہ اللہ اس کو اس کو میرے پاس لیا اے اللہ داخل کر حدیث شریف میں آتا ہے تین مرتبہ جنت مانگنے سے جنت خود کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس لا اس کو میرے پاس لا اور جہنم سے پہلا مانگیے اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لے دیکھیے جہنم کہتی ہے کہ یونس کو میرے پاس مت لائیے آپ کہو گے تو آپ کے لیے بھی یہی ہے یہ حدیثوں میں آتا ہے اس کے حوالے کئی مرتبہ دیکھ چکا ہوں دے چکا ہوں اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو تیری جن بڑی بڑی جنتوں میں داخل فرما اور تیری جہنموں سے تو ہماری حفاظت فرما اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ اگر فضل کرے تو چھٹیاں اور اگر عادل کرے تو لٹیاں تو ہم پر فضل کا کرم کا معاملہ فرما اے اللہ تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا اور تو جسے دور کر دے اسے پہ قریب نہیں کر سکتا تو ہمیں اپنی رحمت سے قریب کر دے آمین آمین یا رب العالمین